زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ میں تیرے ہاں اپنی مصیبت پر ثواب طلب کرتا ہوں بس تو مجھے اس میں اجر دے اور اس کا بہترین متبادل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے اور نعم البدل عطا کرتا ہے ہوا یوں کہ جب میرے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا جو رسول اللہ کے صحابی تھے بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں یہ دعا پڑھتی رہی اے اللہ تو مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین متبادل عطا فرما تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی حدیث نمبر بتیس سو تراسی مسنت احمد